اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا